ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کے مولا ابو محمد نے بیان کیا غزوہ ہنین کے دن میں نے ایک مسلمان کو دیکھا کہ ایک مشرق سے لڑ رہا تھا اور ایک دوسرا مشرق پیچھے سے مسلمان کو قتل کرنے کی گھات میں تھا پہلے تو میں اسی کی طرف بڑھا اس نے اپنا ہاتھ مجھے مارنے کے لیے اٹھایا تو میں نے اس کے ہاتھ پر وار کر کے کاٹ دیا اس کے بعد وہ مجھ سے چمٹ گیا اور اتنی زور سے مجھے بھینچا کہ میں ڈر گیا آخر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور ڈھیلا پڑ گیا میں نے اسے دھکا دے کر قتل کر دیا اور مسلمان بھاگ نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگ پڑا لوگوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نظر آئے تو میں نے ان سے پوچھا لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے پھر لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس پر گواہ قائم کر دے گا کہ کسی مقتول کو اسی نے قتل کیا ہے تو اس کا سارا سامان اسے ملے گا میں اپنے مقتول پر گواہ کے لیے اٹھا لیکن مجھے کوئی گواہ دکھائی نہ دیا آخر میں بیٹھ گیا پھر میرے سامنے ایک صورت آئی میں نے اپنے معاملے کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب اسود بن خزائی اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے مقتول کا ہتھیار میرے پاس ہے آپ میرے حق میں انہیں راضی کر دیں اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں اللہ کے شعروں میں سے ایک شعر کو چھوڑ کر جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کرتا ہے اس کا حق قریش کے ایک بزدل کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے ابو قطع اللہ عنہ نے بیان کیا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مجھے وہ سامان عطا فرمایا میں نے اس سے ایک باغ خریدا اور یہ سب سے پہلا مال تھا جسے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو بائیس